تو نینا دیکھا کہ اللہ نے اسمان سے پان اتارا تو صبح کو زمیں ہریالی ہو گئی بے شک اللہ پاک خبردار ہے